بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان اللہ صلی اللہ علی حبیبه محمد و الہ و وسلم و بارک سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر اللہ تعالی کی مدد توفیق سے کلام کرنا چاہیں گے اس موضوع کا عنوان ہے چمن زمان کی تحریروں کا رد اس رد سے پہلے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ناچیر نے شہادتوں سے اور اس کی تحریروں کے مطالعہ سے اس کے متعلق جو نظریہ اور فیصلہ قائم کیا ہے وہ پیش کروں گا وہ نظریہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صاحب نفس مارا ہے اس کے پاس اگر نفس لوامہ ہوتا تو اپنی تحریروں میں اپنے بیان میں اپنے عمل میں وہ ہرگز تعصب اور عناد کو جگہ نہ دیتا صاحب نفس امارا ہونے کے ساتھ ظالم ہے نا حق بیانی سے کام لیتا ہے اور دیدہ دانستہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی تحریروں سے پتا چلتا ہے وہ فنون کو سمجھتا ہے لیکن نفس امارہ کی اتباع میں جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے میری سمجھ کے مطابق ڈاکٹر اشرف سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے وہ کاش کے جس طرح وہ فنون کو سمجھتا ہے اسی طرح اپنے نفس کی شرارت کو بھی سمجھ لیتا ہے مگر کیا کریں نفس کی شرارتوں کو سمجھنا بغیر صوفیاء کرام کی صحبت اور سنگت کے یہ دولت حاصل نہیں ہوتی اسی وجہ سے امام ابو الحسن شادلی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے الحدیقہ ندیہ کے اندر اور دیگر کتب میں کہ جو شخص جو مفتی جو عالم صوفیاء کرام کی صحبت سنگت تربیت نہ پائے اور نفس کا تزکیہ نہ کرے وہ فاسق مرتا ہے اس شخص کا بہت بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ مجھ ناچیز کو مولانا مناظر اہل سنت کاشف اقبال مدنی صاحب نے ستیانہ میں چاند روز قبل یہ بتایا جب چمن زمان کا ذکر چھڑا کہ یار وہ میری کتابوں کا چور ہے کاشف اقبال مدنی صاحب نے کہا میری کتابوں کا چور ہے ایک مناظرے میں میں کتابیں لے گیا میں نے کسی کو پکڑائی اس نے اس کو پکڑا دی واپس گھر لانے کے لیے اس نے کتابیں قبل کر دی میں کافی عرصہ رابطہ کرتا رہا یہ انکار پر مصر رہا لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ کتابیں میرے پاس ہیں لیکن میں کتابیں واپس نہیں کرتا تم پیسے لے لو مولانا کاشف اقبال مدری صاحب حیات بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے یہ بات سنائی اس سے پتا چلتا ہے کہ ناچیر نے جو اس کی تحریروں سے اس کے متعلق نظریہ قائم کیا وہ بالکل درست ہے حضرت صاحب نب سے ہم مارا ہیں اسی وجہ سے حضرت کو نب سے ہم مارا نے اتنا اندھا کیا کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کسی چیز کا خیال نہیں کیا اور اتنا بڑے مناظر بندے کی کتابیں اور مسکین آدمی ہیں وہ ان کی کتابیں غبن کر دی نہ ان بچاروں کی مسکینی کا لحاظ کیا نہ اپنی عزت کا لحاظ کیا اور نہ قبر اشر کا لحاظ کیا تو اگر ان کو سار کل کتب کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا اگر وہ اس پر اعتراض کریں کہ یہ کام میں نے ایک مرتبہ کیا ہے تو سارے کل کتب جو ہے صفت لازمہ میرے لیے کیسے بنا دی تم نے تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ حضرت کی جس تحریر کا رد آج کی مجلس میں ناچیز نے پیش کرنا ہے اس تحریر کا عنوان ہے جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس تحریر کے آٹھ اور نو صفحے پر حضرت نے ڈاکٹر کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم خطا کار اور خاطی کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے جبکہ منطق کے قاعدے کے مطابق جس سے خطا سرزد ہوئی اس کو خطا کار اور خاطی کہنا بالکل درست ہے کیوں کہ یہ بنے گا متلقہ عامہ اور متلقہ عامہ میں صدق کے لیے کافی ہوتا ہے فی عہد دلازمین نسبت کا ثبوت وہ یہاں پر موجود ہے بلکہ آگے اس پر مزید اضافہ یہ کرتا ہے کہ جو فارابی ہے اس کے مذہب کے مطابق تو امکان کافی ہے فعلیت بھی شرط نہیں ہے تو امکان اب ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ فعلیت اور امکان دونوں کے مطابق تو تم پر ضروری بنتا ہے کہ تم خطاکار اور خاطی کا لفظ استعمال کرو کیوں نہیں کرتے تو ان کی بات کو لیتے ہوئے ان کے منہ مبارک سے ناچیر عرض کرتا ہے کہ آپ نے اگرچہ ایک مرتبہ یہ کام کیا ہے لیکن کیونکہ متلقہ عامہ تو صحیح ہے نا فی عادل ازمیر تو صحیح ہے نا تو آپ کو سارے کل کتب کہنا اور آپ کا لقب ڈالنا بالکل درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر الزام دے رہے ہیں فارابی کے مذہب کے ساتھ تو فارابی کے مذہب کے ساتھ آپ پر بھی یہ الزام آئے گا کہ آپ سے جتنا افعال بد ممکن ہے ان کی نسبت آپ کی طرف فارابی کے مذہب کے مطابق بالکل درست ہے کیونکہ فیلیت آپ کے نزدیک شرط نہیں ہے فارابی کا الزام اگر ڈاکٹر پہ آ سکتا ہے تو فارابی کا الزام جو ہے وہ آپ پر کیوں نہیں آ سکتا دوستو یہ چوری والی جو بات میں نے کی ہے اس کے اس کے قزب اور کذاب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے صدق کے لیے الحمدللہ للہ ناچیز کی پینتیس سالہ زندگی علم دین کی خدمت میں اور کتب کی خدمت میں گزری ہے بڑے بڑے کتب خانوں کے ساتھ اور اہل کتب کے ساتھ رابطہ رہا ہے آج تک ناچیز پر ایک آنے کی ایک ٹگے کی کوئی بندہ خیانت ثابت نہیں کر سکتا لیکن اس لیکن اس شخص نے مجھے اپنی تحریر میں کذاب کہہ کر لانت اللہ علی القاضبین کہتا رہا ہے مجھے اس کے جواب کے لیے اس اس کے کے جھوٹ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے دعوے کے سوا کچھ نہیں تھا اللہ تعالی نے اتفاق سے کاشف اقبال مدنی صاحب کی بات دے دی یہ صاف بتا رہی ہے کہ حضرت جھوٹ کے پرانے عادی ہیں اور قذاب مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ الٹی سمجھ جو ہے نا وہ حضرت کو مبارک ہو اور جو مفتیان کرام ہوتے ہیں شاید ان کے زام میں ایسے ہی کرتے ہیں اب میرے بھائی میری سمجھ کے مطابق حضرت سارے کل کتب ہیں عالم ہیں مگر ظالم ہیں میں عالم بھی ان کو مانتا ہوں اور ظالم بھی مانتا ہوں میرے دوستو اس کے بعد موضوع کی طرف آتے ہیں اس کی دو تحریریں ہیں تو میں اس کے تحریروں کے رد کے سلسلے میں دو قسطیں بناؤں گا ایک قسط آج ہے یہ جان خیر البراء تحریر سے متعلق ہے اور دوسری قسط انشاءاللہ شاء اللہ وہ محفوظہ عن الخطا جو اس کی کتاب ہے اس کے رد کے متعلق ہوگی دو قسطیں انشاءاللہ اللہ عزیز اس کے رد کی لگانا چاہتا ہوں کیوں کہ مسئلہ خطا میں یہ ذرا سب سے زیادہ سب سے زیادہ گرم جوش نظر آتا ہے اور اپنے الفاظ میں بہت بڑا مدعی حق اور مدعی علم بنتا ہے تو ناچیر نے ضروری سمجھا کہ اس کے ایسے تمام دعووں کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے خصوصاً خدا میں علم کے سامنے دوستو اس تحریر کے اندر جان خیر الورا تحریر کے اندر پہلے صفحے پہ اس نے ڈاکٹر کے جملے پر جو لکھا وہ یہ ہے ڈاکٹر کے اوپر بات لکھی ہے اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں یہ بات لکھنے کے بعد کہتا ہے سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ جوش خطابت اپنی جگہ لیکن اگر سنی کہلانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خان وادہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر کا ٹکڑا بھی محفوظ نہ ہوگا تو پھر کہاں کی سنیت اور کہاں کی محبت اس کے متعلق ناچیز نے جو لفظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں تمہارے زعم باطل میں ورنہ آگے عبارت معذوف کر دی کیونکہ جس طرح کا وہ جس سطح کا وہ بندہ ہے ناچیز کلام اسی سطح کرنا چاہتا ہے لیکن عوام کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ سنی کہلانے والے ان کی زبان سے اگر رسول اللہ کا خانوادہ محفوظ نہیں ہوگا تو کہاں کی محبت کہاں کی سنیت مقصد یہ ہے کہ اگر مذہب اہل سنت و جماعت جو ہمارے علماء مشاہد کے پاس محفوظ ہے اگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تیر اندازی اور حملہ ہے خان وادہ رسول کی عزت پر تو یہ صرف اور صرف قائل کا زام باطل ہی ہو سکتا ہے ورنہ ایسی بات جو مذہب حق اہل سنت کے ائمہ کرام کی ہو اس میں ہرگز ہرگز خان وادہ اہل رسول خان وادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت بلکہ حضور کے سچے ادام پر حملہ ممکن بھی نہیں وہ صدق ہی صدق ہوتا ہے اہل سنت کا مذہب صدق ہی صدق ہے ادب ہی ادب ہے ادب وہی ہے جو ہمارے ائمہ کرام نے لکھا اس سے آگے کو اگر ادب میں بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ادب کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوستو اس طرح کی نصیحت آمیز باتیں اس نے بہت کی ہیں جس میں ادب سکھانا ادب پڑھانا ادب والا بننا ایسے ایسی نصیحتیں وہ کر رہا ہے لیکن کاش کہ ایسی نصیحتوں پر وہ خود عمل پیرا ہو جاتا اب میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا وہ لکھ رہا ہے ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا چلتے ایک صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا ان کی ضد رہی کہ ایسے ایسے الفاظ امبیا کی کشان میں بولے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے اکابر نے شرح کے روح سے ان الفاظ پر گرفت فرمائی اور اہل علم اب بھی ان کے مقابل کھڑے ہیں بڑوں کا ادب اہل سنت کا تر امتیاز رہا ہے آپ ترجمہ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے اعلی حضرت رحمہ اللہ پہلی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن کیا ہو آپ سے قبل بھی تراجم ہوئے لیکن اہل محبت نے ضرورت محسوس کی کہ چونکہ ترجمہ پڑھنے والا شخص عالم نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوتا ہے لہذا کوئی ادب و محبت سے لبریز ترجمہ ہو جو سنی مزاج کی بقا کا ذریعہ بنے یہ اس کا پیرا ختم ہوتا ہے اس میں بھی جو کچھ ہے وہ پہلے پہرے سے ملتا جلتا بھی ہی ہے کچھ اضافے کے ساتھ لیکن بات کو سمجھنا ذرا میرے دوستو میں نے یہاں جو لکھا ہے جن الفاظ کا استعمال صحیح ہونا ہمارے مذہب میں بوقت ضرورت ضروری ہے بوقت ضرورت ان کے استعمال کرنے میں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں مقام ضرورت تین ہیں جو علماء نے لکھے ہیں تعلیم جب طلباء کو سمجھانا پڑھانا مقصود ہے دوسرا رد یعنی مذاہب باطلا کا تیسرا سیاق نص جس طرح حدیث قرآن آیا اس کو ظاہر بات ہے اس طرح چلانا تو پڑے گا اس کو تو حرام ہے تبدیل کرنا یہ تین مقامات ہیں بعد کے اندر تعویل بتانا وہ ایک اور بات ہے یا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ رسول کی شان کے مطابق ہے کما یلی قبل شان ہی کما یلی کو بے جلالے ہی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا وہ بعد کی بات ہے لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تین مقامات پر تین ضرورتوں کے تحت تین ضرورتوں کے تحت جو قرآن و حدیث میں اور علماء کی نصوص میں آتا ہے اس کو ذکر کرنا اس کو خلاف ادب کہنا خود گستاخی ہے چمن زمان کے پاس علماء کرام کے ایسے مسئلے پر جو عبارات ہیں نصوص ہیں کلام ہیں وہ اس کے سامنے ہیں مجھے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے جانتا ہے اس بات کو ہمارے ائمہ کرام نے ضرورت کے مقام میں یعنی تعلیم رد اور سیاق نس تینوں مقام میں جس کو یہ سمجھ رہا ہے گستاخی انہوں نے اس کا ارتقاب کیا ہوا ہے تو اس ظالم شخص کے نظریے کے مطابق اس ظالمانہ نصیحت کے مطابق وہ آئمہ کرام جو ہے ان پر کیا فتویٰ لگے گا وہ تو گستاخ بن گئے مثلا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اکبر میں امبیا علیہم الصلاۃ و تسلیم کے متعلق صاف لکھا ہوا ہے قد کانت منہم ذلہ تم و خطایا کیا کہے گا یہ گستاخی ہے امام صاحب گستاخ ہیں امام صاحب کے ماننے والے سب گستاخ مرتدین ہیں اور گستاخ بھی ہم بیا کے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو تو تمیز کرنی چاہیے ہمارے علماء تو خود کہہ رہا ہے اور تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جب عوام کے سامنے بات ہو اور سیاق قصہ وغیرہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ ہو یعنی شرح میں کلام ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ بے ادبی کا گستاخی کا جو پہلو اور وہم ہے وہ ازالہ ہو جا دور ہو جاتا ہے اگر ایسا شرح اور کلام ساتھ میں نہ ہو جیسا ترجمے میں ہوتا ہے تو وہاں پر تو ایسا کیا جاتا ہے وہ ایک ضرورت ہے اور وہاں پر ہی ہمارا جھگڑا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ان تینوں ضرورتوں کے علاوہ عوام کے سامنے جن بد مذہبوں کی طرف اس نے اشارہ کیا ان کی طرح بلا ضرورت ایسے الفاظ ادا کرتے رہنا کہ جن سے عوام الناس کا ذہن خراب ہو سکتا ہو وہ جائز نہیں ارے ضرورتوں کے تحت جبکہ بیان ہی افہام و تفہیم کے لیے ہو رہا ہے اور ایک پورا موضوع باندھا جاتا ہے اس موضوع کے اندر پھر تمام کچھ سمجھایا جاتا ہے ہاں جی اور تمام اوہام اور خطرات جو ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے ہاں جی تحفظات جو ہے وہ کرائن سے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ایسے مقام کو ایسے مقام کو گستاخی قرار دینا ایسے مقام میں اس طرح کے کلام کو گستاخی قرار دینا یہ بہت بڑے ائمہ کرام بزرگان دین اور خدا رسول کے گستاخ کا ہی کام ہو سکتا ہے یہ کسی بادب کا کام نہیں ہو سکتا عجیب بات ہے دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت اس کے بعد اس کی مزید قلعی کھولتے ہوئے میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں آپ پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی یہ نصیحت کر رہا ہے یا کوئی اور مقصد لے کر یہ اپنا ابال نکال رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دیکھیں آگے یہ لکھتا ہے اگلا پیرا الغرض اہل سنت کے تمام تر معاملات میں ادب کی جھلک دکھائی دیتی ہے رافضی یا نیم رافضی طبقہ مخصوص صحابہ اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا ہے تو اہل سنت وہاں بھی دامن ادب و محبت تھام کر رکھتے ہیں اور اگر ناسبی یا ناسبی مزاج لوگ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اپنے خوب سے باطنی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اہل سنت دامن ادب اور محبت کو مزید مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اب میرے دوستوں ذرا دیکھنا اس پیرے پر غور کرنا اس نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تمام معاملات میں ادب کی ادب ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے خصوصاً مخصوص صحابہ کے متعلق پھر نام لے کر کہتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ خصوصاً ادب کا لحاظ کرتے ہیں اور کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں بولتے یہ وہ کہہ رہا ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں اس کا اس یہ پیرا اپنے ذہن میں رکھنا اس پر جو ناچیز نے لکھا ہے وہ کیا ہے لیکن اس کے برخلاف تیرے خاص ساتھی یار غار یعنی یعنی حنیف قریشی حنیف قریشی اس نے سیدنا معاویہ کے لیے کیا زبان استعمال کی تو میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں وہ وہ شخص ہے جس نے پتہ نہیں کتنے مقام پر سیدنا معاویہ کے کی اتنا بڑی گستاخیاں کی کہ خود اس شخص کو کرونے کے عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت وہ تمام گستاخیاں ان کی فلم چل گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ میں نے گستاخیاں کی ہیں وہ اس کا کلپ اور ریکارڈنگ محفوظ ہے اس نے توبہ کی کرونے کے عذاب کی وجہ سے اور یہ کہا کہ اگر میں نے اللہ اگر میں نے سیدنا معاویہ کے متعلق یا کسی اور کے متعلق گستاخی کی ہے اللہ مجھے معاف کر دے ہیں کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے حضرت کو حضرت کو گستاخیاں یاد آ گئی ساری میں پوچھتا ہوں تیرا وہ یار غار ہے تیرے یار غار ہونے پر نشانی یہ ہے کہ تو نے اسی تحریر کے صفحہ نمبر تیئیس پر مفتی محمد حنیف قریشی لکھا اور پھر کہہ رہا ہے اس کا ذکر خیر کرنے کے بعد کہ اس نے اس مسئلے کی طرف انہوں نے میری توجہ ہے ہاں جی مبزول کرائی اور توجہ دلائی ستائیس پہ پھر لکھتا ہے یہ تیرے یار غار ہونے کی دلیل ہے میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح اتنا باد اب شخص اتنے گستاخ کو اپنا دوست اور یار غار کیسے بنا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے تجھے پتا نہیں ممکن نہیں ہم غیر ہیں اور دور رہتے ہیں وہ تیری بغل میں رہتا ہے تیرا علاقے کا ہے تو بھی پوٹھواری ہے وہ بھی پوٹھواری ہے اسی تاریر میں تو نے لکھا ہے میں پوٹھواری ہوں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تو نے اس کے خلاف ایک فتوا کیا ایک جملہ بھی نہیں استعمال کیا کیا وجہ ہے معلوم ہوا تو صحیح نفس سے کا مالک ہے تو عالم ظالم ہے تیری زبان پہ کچھ اور ہے تیرے دل میں کچھ اور ہے تیرے عمل میں کچھ اور ہے تیری قلم میں کچھ اور ہے یہ کیا ہے یہ کیا میرے دوستوں اس بندے کی حقیقت حال تم پر روشن ہو گیا سب لوگوں پر اگر یہ صحابہ کا ادب کرنے والا ہوتا تو حضرت سیدنا معاویہ کے اور دیگر صحابہ کرام کے اتنے بڑے گستاخ بندے کو جو ایک رافضی پیر کا مرید ہے جی اس کو کبھی اپنا دوست نہ بناتا اس کو کبھی اپنی تحریروں میں جگہ نہ دیتا عزت کے کلمات کے ساتھ اس کے خلاف ضرور ایک فتویٰ جاری کرتا اگر اس نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے یہ کرتوت یہ نصیحتیں یہ در حقیقت ابال نکالنے کے لیے ہیں کسی کے خلاف یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ حنیف قریشی نے یہاں تک حضرت معاویہ کی گستاخی کی کہ لوگ زمانہ جہلیت کے نام رکھتے ہیں معاویہ کا معنی تو بھونکتا کتا ہے یہ اس کا کلب محفوظ ہے جو صاحب حضرت معاویہ کو بھونکتا کتے تک نعوذ باللہ کہہ رہا ہے بھونک رہا ہے بھونک رہا ہے ظالم آج کل لوگ اپنی دے کٹے سے نام رکھنے شروع کر دیتے جہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو جہدیت کے ناموں کو یہاں اطلاع مت کرو وہ ایک ہے حضرت ایک کتا تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں میں واہ اسم با ہیں حضرت معذ اللہ لوگ معاویہ نام رکھتے ہیں دور جہلیت کے نام رکھتے ہیں معاویہ کا مانا تو بھونکتا کتا ہے اب بتائیے اتنا بڑی گستاخی حضرت سیدنا معاویہ کی اس بندے کو شرم نہیں آئی کمینے کو کہ حضرت معاویہ کا یہی نام مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف پر آتا رہا حضور علیہ اللہ السلام نے تو دور جاہلیت کے نام کہہ کر بھونکتا کتا مانا کر کے حضرت معاویہ کو کچھ نہیں فرمایا ایسی باتیں آپ علیہ صلی اللہ السلام کے منہ شریف سے صادر نہیں ہوگی جو شارے ہیں انہوں نے تو ایسا نہیں کیا لیکن اس کی گستاخی اور ضرورت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا غلیظ لفظ سیدنا معاویہ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور پھر یہ اس کو اپنا یار اور دوست بنا رہا ہے جی یہ ستائیس صفحے پر تو اس نے اس کے متعلق لکھا ہے مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے توجہ دلائی پچ جزا اللہ تعالی احسن الجزا ہاں؟ ادھر یہ کچھ کہہ رہا ہے دوسروں کو نصیحتیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے میرے بھائی کہ اس نصیحتوں ایسی نصیحتوں سے اس کا مقصد کیا ہے ادب سکھانا نہیں ہے اپنی دشمنی حسد کا ابال نکالنا مقصود ہے اس کے بعد اس نے صفحہ نمبر تین پہ کہا فیروز الغات میں ہے خطا کے معنی قصور گناہ جرم تقسیر غلطی صاحب بھول چوک تو ان میں سے کون سے ایسے معنی ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علوب شان کے مناسب ہیں اس پر میں نے لکھا ہے بھول چوک صاحب جن کو آگے چل کر تو خود کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک کے متعلق یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے صحیح ہے تو بھول چوک صاحب جو ہے آگے تو جا کر تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں غصہ چڑھ رہا ہے دوسروں پر غصہ کس چیز کا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ عوام جن کی غالب اکثریت خطا اور خطا اجتہادی کے مابین فرق ہی نہیں جانتی ان کے سامنے خطا بول کر خالص علمی مفہوم کیسے مراد ہو سکتا ہے ناسیر نے لکھا تیری نسبت اچھے ہیں کیونکہ سادہ لو ہیں حاصل اور منافق نہیں میں ایمان سے کہتا ہوں ڈاکٹر کے بیان کو اچھالنے والے ملا ہیں عوام نہیں ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی ہے درویشی بھی آئی ہے یہ ایسے درویش ہزار مکار جو ہیں انہوں نے یہ فساد ڈالا ہوا ہے عوام الناس ایسے کام نہیں کرتے یہ فتنہ باز فتنے بناتے ہیں پھر سفا نمبر تین پہ لکھتا ہے کہ دو چار مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا میری خطا سے خطا اجتہادی مراد تھی تو کہتا ہے جب مطلق پہلے استعمال ہو گیا تو دو چار مہینے بعد یہ جو تقید ہے کیا فائدہ دے گی میں اس سے پوچھتا ہوں تیرے نزدیک اگر سیاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو بتا امام اعظم پر کیا فتویٰ جاری ہوگا جب فرما رہے ہیں قد کانت میں ہم تم و خطایا آیا کوئی تقید نہیں ہے تیرا بیڑا گرک ہو جائے سیاق سب سے بڑے قرینہ اور دلیل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس جن لوگوں نے ایسا طویل کلام جس کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں انہوں نے شروع سے آخر تک سنا ہو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں اور جو اندر سے چھوٹی ٹوٹی پھوٹی بات سنتے ہیں وہی فتنہ بناتے ہیں جو تمہارے جیسے ہوتے ہیں سیاق جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے تم اتنا بڑے جاہل ہو تم نے اس بات کا انکار کیا کہ خطا اشتہادی وہاں پر ہو سکے ہے تو خطا اشتہادی نہیں ہو سکتی کوئی کیوں نہیں ہو سکتی بتا تو صحیح مطلق بھی ہو تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ جب مسئلہ چل رہا ہے فدق کا فدق کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بیان کے ضمن میں یہ عبارت پیش کی گئی یہ عبارت سامنے آئی لوگوں کے اب بات کو سمجھنا تو کیا میں پوچھتا ہوں کہ فدق کا مسئلہ وہ شرعی مسئلہ ہے یا کسی کا ذاتی گناہ ہے کوئی ذاتی گناہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر مسئلہ تو جب کسی مسئلے کے متعلق بات ہو رہی ہو اس کے متعلق جہاں خطا کا لفظ بولا جائے گا تو وہاں پر کرینہ بتائے گا کہ اجتہادی خطا ہی ہو سکتی ہے جب مجتہدین کے متعلق مجتہدین کے کلام کے متعلق مجتہدین کے فتوے اور کے متعلق یا اختلاف سے متعلق خطا کا لفظ بولا جائے گا وہ خود مسالے کے متعلق ہونا وہ کرینا اس بات کا کہ اشتہادی ہی ہو سکتا ہے خطا اور دوسری خطا نہیں ہو سکتی گناہ گناہ کے معنی میں نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ اس وقت یہ اس وقت ممکن ہے جس وقت کے کسی کے ذات کے متعلق حکم دینا مقصود ہو حکم لگانا مقصد ہو مسئلہ مسئلے کے متعلق کلام نہ ہو اس کی ذات کے ایپوں سے متعلق کلام ہو رہی ہو پھر جب کہو گے خطا تو وہاں پر گناہ کا معنی ہوگا جب اشتہادی مسائل میں خطا مذکور ہوتی ہے مجتہدین کے اختلافات کو بیان کرنے کے ضمن میں خطا کا لفظ آتا ہے ہر بندہ جانتا ہے تمہارے سوا یہ خطا اشتہادی مراد ہے خیر ایسی باتوں پر ناچیز کو زور دینے کی حاجت اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھانا مقصود ہے میں نے ساری تحریر اس کا رد پیش کرنا ہے اب صفحہ نمبر چار پہ سال سن لکھ کر نیچے کہتا ہے صدیاں گزر گئیں اہل سنت میں سے کسی شخص کی زبان سے ایسا جملہ صادر نہیں ہوا کہ اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں بعض کل کم علموں نے اور آگے چل کر جلالی صاحب نے بھی فواتح الرحمود کی عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن اس حوالے سے ان حضرات کا مدعا تو ثابت نہ ہوا البتہ ان کے علم کی قلعی کھل گئی قلعی ضرور کھل گئی اور یوں ہی ان کی سیدہ و اہل بیت کی بابت قلبی کیفیت آشکار ہو گئی میں نے یہاں پر نیچے یہ لکھا بلکہ تیری کلی کھل گئی اور کیونکہ اس نے کہا فواد رحمود کی عبارت پر آگے چل کر کلام کروں گا تو میں بھی یہاں نہیں کرتا میں بھی وہاں ہی کروں گا انشاءاللہ اللہ اس کے آگے چل کر لکھتا ہے لا یجوز و امام قرطبی کی عبارت لا یجوز ویون صاحب خطا خطا ان مقتو مقبوع یہ عبارت لکھ کر نصیحت کرتا ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کسی طرح کی خطا اجتہادی کی نسبت بھی صحابہ اور بزرگان دین کی طرف نہیں کرنی چاہیے جائز نہیں ہے اس پر ناچیز نے لکھا ہے امام قرطبی کا سابق کلام لاحق کے خلاف ہے ملاحظہ ہو مولانا مفتی نذیر احمد صاحب نے ناچیر کو یہاں پر خبردار کیا کہ اس کلام سے پہلے امام قرطبی کا وہ کلام جس کو وہ حوالہ بنا کر پیش کر رہا ہے تفسیر قرطبی الجامع احکام القرآن سورہ حجرات آیت نمبر نو کے تحت آیت نمبر نو کے تحت دسواں مسئلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں لا یجوز یجز احد من صحابت خطاخم بہی تو مولانا نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے یہ صفحہ نمبر دو سو گیارہ ہے تار دار القطب العلمیہ کا جو مطبوعہ نسخہ ہے دو سو نو پہ آپ نے لکھا ہے فتح علماء المسلمین دین ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان امام ان من خرج خارا باغن علماء مسلمین کے ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے اور دلیل دین سے ثابت ہے کہ حضرت علی امام رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور ان کے خلاف خروج فرمانے والے سب باغی تھے تو میں پوچھتا ہوں حضرت جی یہ پہلی بھارت نہیں پڑی تھی ادھر تو ادھر تو آپ فرما رہے ہیں خطا اتحادی کی نسبت جائز نہیں ہے ادھر تو باغی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی وہی امام قرطبی بھی ہیں تو یاد میں اب سوال کروں گا کہ یہ امام قرطبی کے کلام کا آپس کا تعارض ہے اب اس تعارض کو تم تم نے اٹھانا ہے جی کیوں اس وجہ سے کہ تم نے ہی امام خرطبی کے کلام کا دروازہ کھولا تو تمہارے کلام سے وہ دروازہ بند ہو گیا اب تم نے پھر کھولنا ہے اب آپ کے شرح کرنی ہے تعارض اٹھانا ہے علم کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے علماء عقائد یہاں پر کیا کیا لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر سیدہ اما عائشہ پاک ان کی طرف کون سے الفاظ کی نسبت کرتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا پیشوا جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب حضرت نے اپنے سابقہ کا خطاب میں خود کہا بی بی پاک مولا علی کے مقابلے میں خطا پر تھیں بڑے زور شور سے کہہ رہا ہے اور پھر اب کے بیانات میں پتہ نہیں ہمسایوں سے کہیں متاثر ہو گئے ہیں یا یورپ کی صحبت سے متاثر ہوئے ہیں تو اب فتوا چلا دیا کہ جو کہے بی بی پاک عائشہ خطا پر تھیں ایسا وہ کافر ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا کبھی وہ اسی کو کہتے ہیں افراد اور تفریح یہ اعتدال پہ جاہل بندے اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے جی جنہوں نے جنہوں نے اصول شریعت اور محکمات شرح کو مضبوط نہیں کیا ہوتا وہ کبھی ہمیشہ اعتدال پر نہیں رہ سکتے کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے پھر آگے اس نے اسی چار صفحے پہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی انہا کی خطا کی طرف نسبت نہیں کی ایک بار بھی آپ نے خطا کی نسبت نہیں کی میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے علماء نے کی ہے یا نہیں کیا کیا اس کے جواز کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے ثبوت ضروری ہے یا علماء کا کلام بھی کافی ہے اس کے بعد تاجدار گلا رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ملفوظات مہریہ صفح نمبر ایک سو گیارہ سے ایک عبارت پیش کی ہے لہذا بمقتضائے مسلحت اسی امر کو ان سب خیال فرمایا کہ فتق کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی اس پر کہتا ہے بتائیے ان سب ان سب کا مقابل خطا آنا چاہیے یا مناسب میں یہ کہوں گا کہ کیا تاجدار گولڈا کی ایک عبارت سامنے رکھ رہے ہو دوسری تصفیہ وغیرہ کی عبارتیں سامنے نہیں رکھنی کیا یہ کہو تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے تعبیر وہ بھی ہو سکتی ہے جب جب دو طرح کی تعبیر آ گئی ہے تو کہہ سکتے ہو یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے عجیب بات سمجھیے گا سنیے بھائی اس کی تاجدار گولڈا کی ایک اور عبارت پیش کر رہا ہے کہتا ہے اور آپ نے تو بڑے زور سے کہا جو کہا اور اب تک وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ذرا پیر صاحب کو پڑھے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو یا باہمی منازعات نے ان کے درمیان صورت کشیدگی پیدا کی ہو لیکن واجب العصمت تو صرف ملائکہ اور انبیاء ہیں نہ صحابہ کرام میں کہتا ہوں حضرت جی خیر تو ہے پیر صاحب کا یہ کلام تو کم از کم چھپا جاتے تمہاری ذلت اور رسوائی کے لیے تو یہی کافی ہے ابھی تو پیچھے نصیحتیں ہو رہی تھیں صحابہ کرام کی طرف قصور اور خطا کی نسبت جائز نہیں ہے تو تاجدار گولڈا کی وہی بارت پیش کر دی جس کے متعلق جس میں صحابہ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے قصور کا لفظ بھی اور خطا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے تو شرم نہیں آتی آپ بھی مان جاؤ کہ مقام تعلیم مقام رد اور سیاق قصہ میں ایسا کلام چلتا ہے اور تاجدار گولڈا دے رہے ہیں پھر تو تمہیں آگ کیوں لگ گئی خیر تو ہے آپ بتائیں ایمان سے بتائیں یہ سفر نمبر چھ ہے سفر نمبر چھ ہے ایمان سے بتائیں یہ جو نصیحتیں کر رہا ہے وہ دل سے کر رہا ہے یا منافقت ہے بولو بولو بولو اگر دل سے کر رہا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں برس پڑا کم از کم چھپا جاتا چلو یہ کیا لفظ ہیں کوئی اجتہادی قصور قصور کا لفظ آیا قصور کا میں پوچھتا ہوں یہ قصور کے لفظ کا کیا مانا ہوتا ہے یا خطا ظاہر ہوئی ہو اللہ اکبر صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو یا باہمی مناظر بولو یہ کیا لفظ استعمال ہو رہے ہیں خدا کا خوف کرو شرم کرو عوام کو عوام کو گمراہ کر کے ان کے جذبات کو مشتعل کرنا ان کو جو ہے غصہ دلا کر ان سے غلط کام کروانا توہینیں کروانا قتل و غارت اور فساد کروانا یہ آسان کام ہے لیکن شرم نہیں آتی آخر اللہ کی بارگاہ تو ہے نا میں دیکھتا ہوں تمہاری تحریریں اب کیسے چلتی ہیں تحریر پہ تحریر بھیجتا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب کی خدمت کسی نے نہیں کی جس کو علمی خدمت کہتے ہیں یہ میں تیری علمی خدمت کر رہا ہوں اس نے میرے متعلق کہا یار ایک میں نے سنا میں پڑھتا تھا میں نے سنا کہ ایک ہے مولوی وہ کہتا ہے یہ تنظیم المدارس بھی حرام ہے تو میں نے کہا یار دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے تنظیم المدارس حرام ہے بلے بلے امام غزالی ہائے ہائے ہائے ہائے سدکے جا سدکے ہیں اب میں بتاؤں گا تو آ میرے سامنے میں تجھے بتاؤں حرام اور حلال میں کیا فرق ہوتے ہیں تم تو وہی ہو نا تم وہی ہو تمہارا تقوی میں بتاتا ہوں سور کھا لینا اور مکھی گوشت پہ نہ بیٹھنے دینا کیا بات ہے سامنے سور پڑا ہوا ہے گوشت خنزیر کا ہے اس پر مکھی نہ بیٹھنے دینا کہیں جراثیم پیدا نہ ہو جائے ہاں تمہارے تک ہم جانتے ہیں تم لوگوں ہمیں چھیڑتے ہو نہ چھیڑے پھر پوشوں کو ہاں، اپنا ٹکر پانی چلا رہا ہے سکھر میں چل رہا ہے چلاؤ ہمیں کیوں چھیڑتے ہو بتا اس کا جواب دے یہ تاجدار گولڑا نے کیوں کیا اب پتا تاجدار گولڑا صحابہ کے گستاخ بنے ہیں تیرے نزدیک کے نہیں شرم آنی چاہیے ایسا کلام کرتے ہو جس سے نہ خدا چھوٹے نہ رسول بچیں نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہو نہ اہل بیت کی نہ اماموں کی ہے ایک تمہاری تم رہ جائے باقی سب کچھ ختم ہو جائے اپنی تم کو قائم رکھنے کے لیے سب ایسے ظلم کرتے ہو پھر آگے کہتا ہے پیر صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہے حیرت کی بات ہے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں فیصلہ کا نہ ہمیں اختیار نہ ہم اس سلسلے میں مشغول نہ وقت و موقع پر موجود نہ ہمیں زیب پہلی بات یہ ہے ایک ہوتے ہیں ملفوظات ایک ہوتی ہے اپنی تحریر ملفوظات کی حیثیت کمزور ہوتی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیوں ملفوظ کوئی سنتا ہے سننے میں ہزاروں خطائیں لگ جاتی ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے لکھا محفوظ کیا کون سے الفاظ ذہن میں رہے کون سے نہ رہے بندہ کیسا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تصفیہ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے ملفوظات اپنی کتاب نہیں ہے ملفوظات کی عبارت کہہ رہی ہے فیصلہ نہیں کر سکتے ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے اور تصفیہ تو ہے ہی تصفیہ تمہیں تمیز نہیں تصفیہ کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں تصفیہ میں فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں ہر مسئلے پر فیصلہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تصفیہ کے اندر بی بی پاک کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناچیز نے ریکارڈ کروا دیا ہے ریکارڈ کروا دیا محفوظ ہے اس کے اندر تو آپ نے یہاں تک لکھ دیا یہاں تک لکھ دیا میں پھر عبارت پیش کر ہی دیتا ہوں یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں یہ فیصلہ کون دے رہا ہے یہ کون فیصلہ دے رہا ہے وہ تمہیں تمیز نہیں ہماری نظر میں ملفوظات اور محققین کی نظر میں ملفوظات ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اور جو کتاب ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تصفیہ کتاب ہے اس میں فیصلہ ہے تم نے ایسی بات کیوں پیش کی ہے تصفیہ تمہیں تصفیہ تیرے سامنے تھی وہ کیوں نہیں پیش کی بھالوا جان بوجھ کر ڈنڈی مارتا ہے تو ہاں تیرا نفسہ مارا ہے جو کلام کسی کے خلاف ملتا ہے تجھے چاہے وہ حقیقت میں تیرے ہی خلاف جا رہا ہو تو اندھا ہو کر وہ بھی پیش کر دیتا ہے سفر نمبر آٹھ پہ دوسری بات کا عنوان دے کر نیچے لکھتا ہے اگر آپ کا یہ بہان امان کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی سے صرف نظر کر لیا جائے تو پھر حضرت علی کی شان و عظمت کے بیان اور دفاع میں حضرت سیدنا معاویہ کی بے ادبی بھی برداشت کر لینی چاہیے میں کہوں گا حضرت ابھی آپ نے کی ہے آپ کو پتا ہے کہ قرطبی میں لکھا ہوا ہے باغی آپ کو پتا ہے تو کیوں کیا کر لینی چاہیے یعنی تمہیں آگے کہتا ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے نماز میں خوشبو کا بہانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی نظریہ علم غیب کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی کیا ان کے بہانے بھی مان لیے جائیں میں نے کہا غلط تنظیر ہے مطابقت نہیں یہ تب صحیح ہوتا کہ حضور کی یاد خوشبو میں داخل نہ ہوتی حضور کی یاد خوشبو میں خود داخل ہے تو جو جو کہہ رہا ہے خوشبو کے منافی ہے اس کی بکواس اظہر میرا شمس ہے پھر عجیب ظلم کرتا ہے کہ تیری تقریر میں ہے قصور غلطی گناہ کہنے کی اجازت نہیں حالانکہ یہ خطا کے مترادفات ہیں شرم آنی چاہیے اس کو کہاں گیا اس کا علم ہے مجھے تو اس کی فنون دانی پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ فنون دان بھی نہیں لگتا کتنا بڑا ظلم ہے کہ خطا کے مترادفات ہیں تو میں شرم نہیں آتی یہ خطا کے مترادفات ہیں چلو یہی ثابت کر دو میں تیری ساری علمی قابلیت تسلیم کر لوں گا صرف ثابت کر دو کہ یہ خطا کے مترادفات ہیں شرم آنی چاہیے خطا کے کئی معنی ہوتے ہیں لغت کے لحاظ سے بات کو سمجھنا پھر نسبت دیکھنی پڑتی ہے تو خطا عام ہے لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے لغت کے لحاظ سے تو اس کے یہ یہ معنی ہیں لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خطا تو عام اس سے اخص ہے وہ تو ایک خاص معنی رکھتا ہے علم کلام کا اگلی بات آ گئی بھائی وہی جو میں پہلے کر چکا ہوں خطا کار اور خاطی والی یہ اس نے آٹھ صفحے پر کیا اس کا بیان ہو چکا ہے تاجدار گولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصفیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ سوال اور باغ فدق پر کلام شریف جو ہے وہ سوال شریف جو ہے بی بی پاک کا اس کے متعلق تاجدار گولا نے لکھا کہ سیدت النساء کی تحریک اور سلسلہ جمبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیا یوسی کم اللہ فی اولاد کم میں خطاب امت کی طرف ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک کا مقصد یہ تھا حالانکہ کلام سے صاف پتہ چل رہا ہے بی بی پاک کا یہ مقصد ہوتا تو ناراض نہ ہوتی مقصد یہ نہیں تھا یہ لام معاقبت والا مانا یہاں پر ہے کہ بی بی پاک نے یہ مسئلہ اٹھایا اور امت کا اس میں یہ فائدہ نکل آیا کہ امت کو معلوم ہو گیا کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم یہ مخصوص ہے عام نہیں یہ ایک فائدہ نکل آیا ہے یہ ترتب قصدن نہیں ہو رہا یہ فائدے کے طور پر ترتب ہے بھائی پتہ نہیں حضرت کہاں سے کہاں جا رہے ہیں امت کو اتنا بڑا فیض ملا کوئی شک نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ اسی کو ملا ہو فی اولاد کم آیت جو ہے اس کا معنی مطلب جو ہے امت پر واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے آپ علیہ السلام کے گھرانے شریف سے یہ تمام چیزیں آتی ہیں انہی کے در کا ہی فیض ہے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ناراضگی ہجران وغیرہ یہ کچھ جو کچھ ہوا تھا اس کو کس زمرے میں دیکھنا ہے یہ بات ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے متنازع فی وہ متنازع فی نہیں ہے میرے بھائیوں ڈاکٹر کی جہالتیں بھی حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی ہیں وہ مسئلہ جو بیان کیا اس میں تو اس نے جہالت نہیں کی لیکن اس مسئلے کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے اس نے بہت بڑے بڑی خطائیں کی ہیں حق یہ ہے اسی وجہ سے ہمارا مقصد ڈاکٹر کا دفاع نہیں ہے ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے بس میرے دوستو اکیس صفحے پہ یہ لکھتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مطلق خطا کے وقوع کا کہا جبکہ یہاں خطا اجتہادی کا بیان ہے پھر یعنی اب کلام چل نکلا ہاں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے اس کو بعد میں چھیڑتا ہوں شمس الہدایہ کی عبارت پیش کی تاجدار گولڑا کی یہ ہے شمس الہدایہ تاجدار گولڑا کی یہ مسئلہ ہے تعبیر خواب کا تعبیر خواب اس میں خطا کا جس کو کہتے ہیں تعبیر فی الخطا تو اس نے کیونکہ بار بار چیلنج کیا کہ ایسے لفظ تو دکھاؤ شمس الہدایہ سے اس نے عبارت دی اس میں امکان کا ہے لیکن پتہ نہیں جان بوجھ کر اندھا ہوا یا مطالعے کی نظر یہاں نہیں پہنچی ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر چون ملفوظ نمبر اکاون اس میں آپ کا ملفوظ شریف ہے اور اس کے لیے یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کیونکہ ملفوظ کو وہ حجت مطلقہ سمجھ رہا ہے کیونکہ ملفوظات سے حوالے وہ دے چکا ہے اس میں تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یعنی کشف ولی میں تو خطا نہیں ہوتی لیکن اس کی تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے پھر فرماتے ہیں اور خطا فی تعبیر اولیاء بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے اور پھر آگے آپ بخاری مسلم سے آ کے حدیث پہ فرما رہے ہیں سال ہدے والی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے بنا بری مدینہ طیبہ سے اسی قصد سے روانہ ہوئے لیکن جب ہدیبیہ میں پہنچے تو کفار مکہ مانے ہوئے آخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل داخلہ تو آپ کو بطریق معلوم ہوا تھا بس تخلف کیسے واقع ہوا فرمایا مقصود اصلی میں داخل ہونا مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے ہاں وہ امسال ہو یا آئندہ سال بس خطاف تعبیر ہے نہ اصل واقع میں اب خطاف تعبیر یہ کہہ رہا ہے بی بی پاک کی طرف دکھاؤ تو صحیح دکھا یہ تو انبیاء کی طرف اور وقوع کی بات ہو رہی ہے خطاف تعبیر کے وقوع کی بات ہے اور وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے اب بتا تجھے شرم نہیں آتی تو نے بخاری نہیں پڑی تھی نہیں پڑی تھی ملفوظات نہیں پڑے تھے کیوں اگلے کو چیلنج کرتا ہے دکھاؤ کہاں ہے دکھاؤ کہاں ہے نسبت کہاں ہے کہاں نسبت یہ نسبت تو مجھے نظر نہیں آتی شرم نہیں آتی اب لگاؤ فتوے کافر ہونے کے گستاخ ہونے کے اب وہ اپنی بناوٹی جو مصنوعی جھوٹھی نصیحتیں بنا رکھی ہیں ان کو یہاں چسپاں کرو اور تاجدار گورڈے کو جا کر سمجھاؤ کہ کیا کیا اہل سنت کی عادت ہی توڑ دی آل سنت تو بڑے ادب والے ہوتے ہیں خاک تیرے ادب پر ایسا ادب اپنے پاس رکھ جو شریعت کو بھی بے ادبی بنا دے شرم آنی چاہیے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو تلونی مجھے حد سے نہ بنانا کیا مطلب کہ ایسی باتیں ہمارے میرے متعلق نہ کرنا کہ اس طرح بنا دینا کہ جیسے خدا ہوتا ہے خدا کے ساتھ مجھے نہ ملانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام والے ملاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مقصد اس کا یہی ہے کہ جو کچھ ایما نے اور شریعت نے ان کے لیے استعمال کیا ہے اس کو گستاخی نہیں سمجھنا میرے دوستو اب مسئلہ آ گیا فواد چہر رحمود کی عبارت کا فواد چہر میں اس کی موت ہے ایک موت تو ابھی دکھا چکا ہوں تاجدار دار گوڑا کی بارت سے اب فوات اور رحموت میں اس کی موت ہے جی اب اس کی میں اب اس کی میں نہوی دھجیاں اڑاؤں گا نہوی دھجیاں ترکیب کرتے ہوئے کیا کیا گل کھلاتا ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے یہاں کہہ رہا ہے یہاں یجوزو ہے یعنی فتفوات الرحموت میں یجوزو ہے اور آپ نے خطا پر تھی کہا میں نے یہاں لکھا کما واقع نظر نہیں آیا کما واقع واقع آبادی کا سیکھا ہے شرم نہیں آتی تجھے آپ ذرا دیکھیے گا اللہ اکبر و کبیرہ میں عبارت پڑھتا ہوں سب سے پہلے فوات الرحمود کی ملا امام ملا بحر العلوم عبد العلی لکھنوی رحمہ اللہ کی فوات الرحمود یہ ہماری درسی کتاب ہے اس کو موتا کہنا چاہیے یہ موتا ہے اس کو اعلی حضرت وغیرہ سب حضرات نے پڑھا ہوا سب حضرات جتنے مدرسین ہیں مشائق ہیں اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے اس کو مطالعے میں رکھا ہے آپ پیچھے لکھتے چلے آ رہے ہیں جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں اہل البیت کا سائر المشتحدین کتنا جہل بندہ ہے یار ایک ایک جملہ ایمان سے اس اس کے کے خواصوں اور اس کی جہالتوں اور اس کے تعصبوں اس کی عمایتوں کو ظاہر کرتا ہے عمایتوں کو اہل البیت کا سائر المشتحدین اہل بیت جتنے ہیں مولا علی سمیت حسن حسین سمیت یہ بھی باقی مجتہدین کی طرح ہیں خطا اور ثواب کے مسئلے میں اجتہادی مسائل میں خطا اور ثواب کے اندر یہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں نمبر ایک یجوز علیہم الخطا فی اجتہاد ان کے اجتہاد میں خطا جائز ہے اب اسی جائز کو وہ لے رہا ہے کہ ادھر تو ہوئے ہیں آگے شرم نہیں آتی اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں آگے لکھا ہوا وہ ہوم یوستی بونا و یوخت اونا اہل بیت باقی مشتحدین کی طرح اجتہادی مسائل میں کبھی درست نتیجے نتیجے تک پہنچتے ہیں اور کبھی یوخت اونا خطا کرتے ہیں اب اس کی اپنی منطق میں استعمال کرتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں تو نے المجتحد ہو قد یختے ہو پیچھے پچھلے اپنے صفحات میں لکھا یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے اس کے صدق کے لیے فی عہد لازمینہ نسبت کافی ہے نسبت کافی ہے میں پوچھتا ہوں ذرا اپنی منطق کے ورقے نئے کھول کر اس پر میرا نظر دوڑا یسیبونا بونا و یختونا اونا یہ مطلق عامہ ہے یا نہیں بس اتنا بتا دیں اور اگر مطلق عامہ ہے تو بل فیل فی عدل ازمینہ ثابت ہو گئی خطا اور ایک ایک کی نہیں یہ تو اہل بیت سب کے متعلق بتا رہے ہیں اہل البیت یہ لفظ ہیں مولا علی سمیت حسن حسین سمیت کسائر مشتحدین دوسرے مشتحدین کی طرح ہیں پھر فرماتے ہیں جو و وہ تو ثواب اور خطا ان کا بال فی عادل از میرا ثابت ہو گیا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے قاعدے نہیں چلا سکتے جو اپنے تیرے خلاف جاتے ہوں وہ تو حق کے خلاف ہوتا ہی کیوں ہے پیٹو کیوں خلاف ہوتا ہے حق کے بتا جب تمہیں معلوم ہے سامنے دیکھ رہا ہے کیوں مٹی ڈال رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں اور اپنی آنکھوں میں اور خدا تیری آنکھیں بند کر دے یہ کیا ہے یو ہونا ہو ہونا کیا کہہ رہا ہے بتا کیا کہہ رہا ہے یہ کہ ثواب کو بھی پہنچتے ہیں وہ اور خطاب کو بھی پہنچتے ہیں خطا بھی کرتے ہیں کبھی یہ باقی مشتحدین کی طرح ہیں یعنی کیا مطلب کہ معصومیت والا نظریہ باطل ہے بلکہ معصومیت ان الخطا جو ہے یعنی خطا اجتہادی یہ تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ مسئلہ اختلافی ہے یہ ہمارے اصول فقہ اور علم کلام والے اس کی تسلیات کرتے ہیں تو رافضی لوگ جس طرح مانا لیتے ہیں وہ تو کیونکہ ہم بیاہ سے افضل مانتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں طالبیت کو ان کے ریکارڈنگ محفوظ ہیں اور ناچیز نے ان کی وضاحت کی ہوئی ہے وہ افضل الانبیاء بھی کہتے ہیں طالبیت کو اور خدا کے برابر بھی کہتے ہیں یا خدا سے بھی اوپر کہتے ہیں ان کے ساتھ کلب بھرے ہوئے ہیں کلب محفوظ ہیں اس وقت ان کی کتابوں میں بھی دعوے موجود ہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھنا جو و بونا تو جس کی دعوت دے رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ یہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے بارلوم رائے نے لکھا ہے کون سی عبارت ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے نظر کیوں نہیں آتی کہ جان بوجھ کر انتھا بنا ہوا ہے میں تمام دنیا کے طلباء کو علماء کو نہیں تمام دنیا کے طلبا کو میں اس بندے کے مظالم کی طرف متوجہ کرتا ہوں حمایتوں اور دلالتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس کے مدرسے میں جا کر اس سے پوچھو نکالو عبارت فوات اور رحمود کی عبارت نکالو تم کیسے کہتے ہو کہ خطا کی نسبت ادھر نہیں ہے اگر اس کو طلبا نہ دلیل کرے میں ناک کٹوا دوں گا کیام یوستی بونا وقت ہونا ہوم یوستی بونا وقت ہونا شرم کرو اس کے بعد کہتا ہے امام کی عبارت ہے وہ قزا یجوز علیہم حال ہے مزلت پر ذلت بھی جائز ہے درست ذلت کیا ہے لغزش ذلت نہیں کہہ رہا بھائی <laughs> ذلت کہہ رہے ہیں زا کے ساتھ وہ بھی فتح کے ساتھ ذلت نہیں ہے ذلت کس آل بیت پر ذلت کیا ہے مومن پر بھی ذلت جائز نہیں ہے ولی اللہ عزت ہو والے رسول ہی ولی مومن عزت ذلت وہ زال کے ساتھ ہے اور زال کے کسرہ کے ساتھ ہے یہ زا کے ساتھ ہے اور اس کے فتح کے ساتھ ہے ذلت اس کا مانا ہوتا ہے پھسلن لغزش جیسے ایک آدمی بارش میں چل رہا ہے اب اس کا ارادہ تو پھسلنے کا نہیں ہے نا گرنے کا لیکن تھوڑی سی عدم توجہ اور غفلت سے وہ پھسل جاتا ہے اس کو لغزش کہتے ہیں اس کو ذلت کہتے ہیں تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے اہل بیت پر مسائل اشتہادیہ میں ذلت درست ہے جائز ہے یعنی ان کو لغزش ہو سکتی ہے کیا جیسے دوسرے مشتحدین کو ہوتی ہے ان کو بھی ہو سکتی ہے آگے ذلت کی انہوں نے خود وضاحت فرمائی ذلت کی وضاحت میں فرماتے ہیں بھائی ابوقوم فی عامر غیر مناسب مرتبہ من غیر تعمد ذلت کیا ہے کہ شان کے خلاف بغیر ارادے کے شان کے خلاف بغیر ارادے کے ایسا کام جو شان کے خلاف ہو اس کو بغیر ارادے کے کر بیٹھنا یہ یہ لغزش ہے یہ ذلت ہے جو شان کے خلاف ہے تو وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو ان کی شان کے یعنی ذلت کہلاتے ہیں کہ جو ان کی شان کے خلاف ہیں لیکن بغیر ارادے سے ان ان سے صادر ہو گئے ہیں بغیر ارادے کے ان سے صادر ہو گئے ہیں اشتہادی طور پر صادر ہو گئے ہیں وہ ذلت ہے وہ ذلت ہے یہ ان پر جائز بھی ہے ان سے واقع بھی ہوئی ہے اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کما واقع یہ کہتا ہے پوری دنیا کی کتابیں دکھاؤ کہاں بی بی پاک کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے شرم نہیں آتی تمہیں میرا دل ضمیر کہتا ہے ڈاکٹر کو اس مسئلے نے اندر نہیں کروایا اس کو ایجنسیوں نے اندر کروایا ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو ورنہ یہ کون سی بات ہے وہ یہ حوالے بار بار دیتا رہا کسی نے سنے ہی نہیں کیوں ہے اور کیوں نہیں سنے ہوئے اور پیٹو ملا اور پیٹو پیر کیوں ظلم کرتے امت رسول سے اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کا توا لگاتے ہو اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کو بدنام کرتے ہو اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے مذہب کو خراب کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں اور عجیب بات ہے آج جس کو تم تم جرم قرار دے رہے ہو کل یہ سب کچھ تم سے صادر ہوتا رہا جب تم سے صادر ہوتا رہا اس وقت کفر نہیں بنا آج کفر بن گیا شرم نہیں آتی تمہیں تمہارے کلپ دنیا پر محفوظ ہے اب چل رہے ہیں پہلے کلپ بھی آپ والے ملاؤ تو صحیح شرم نہیں آتی تمہیں کما واقع کما واقع من سیدت نسا رضی اللہ تعالی عنہا من ہجران خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحاب ہی حین منعہا فدک من جہت المیرات ولا زمبفی ہے آپ فرماتے ہیں ذلت ذلت کی وقوع ذلت کی مثال دیتے ہوئے مثال دیتے ہوئے جیسا کہ واقع ہوا سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا واقع ہوا من ہجران خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام موقوف فرما دینا یا وقتی طور پر ناراضگی کا اظہار فرمانا یہ جس طرح ان سے ہوا ہے اس میں خلیفہ رسول کا کوئی گناہ نہیں گناہ نہیں ہے لیکن بی پاک سے یہ ہوا ہے تو فرما رہے ہیں جس طرح یہ واقع ہوا یہ ہجران واقع ہوا یہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ وہی خطا ہے جس کو پہلے کہہ رہے ہیں یو سی و ونا یہ وہی خطا اجتہادی ہے یہ وہی اجتہادی ذلت ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے بھائیوں اب یہاں پر چمن نے اپنے نہب کے علمی پارے جو کھلائے ہیں دکھائے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں حضرت نے کہا کہ کما واقع واقع کی ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ پھر ہم تیری پر وہ اہم اس کا مرجع بن رہا ہے مانا بن جائے گا کما واقع وہ اہم شرم کر کچھ وہ پیچھے جو آیا ہے نا وہ یا وہ کُو احمد کی تعریف میں وہ یا وہ کُو احم امر غیر مناسب مرتبہ تم کہتا ہے ما واقع کی ضمیر کا مرجع وہ ہے تو تو بڑا امام بنتا ہے تمیز اتنا نہیں ہے تجھے پھر ماں مامستریا بناتا ہے اتنا تمیز نہیں آگے مین آ رہا ہے وہ مین بیانیہ ماں موصولہ کے بعد آتا ہے ماں مامستریا کے بعد نہیں آتا بے وقوف جاہل واقع کی زمیر کا مرجے اے بدھو سرکار واقع کی زمیر کا مرجے یہ جواب غزل ہے نا جی اتنا غلی زبان استعمال کرتا رہا ہے میرے متعلق یہ کہ لانتے بھیجتا ہے کذاب کذاب کے لفظ بولتا ہے یہ جواب جواب یہاں غزل ہے کما واقع اب میں بتاتا ہوں نہ ترکیب اس کی کیا ہے ماں موصولہ ہے واقع کی ضمیر کا مرجے یہی ماں ہے اس کی طرح جو واقع ہوا یہ ترجمہ ہے اس کا بی بی پاک سے کیا واقع ہوا اب ماں میں ابہام تھا اس کو دور کرنے کے لیے علامہ بہر نے فرمایا میں نے ہجرا نے یعنی بی بی پاک کا چھوڑ دیا یعنی کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ میں نے نیا ہے وہ کیا چیز ہے جو واقع ہوئی بی بی پاک سے وہ یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتی طور پر بشری تقاضے کے مطابق ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ترک کلام فرمایا یہ بی بی پاک سے یہ ہجران جو ہے یہ واقع ہوا یہ وہ اشتہادی ذلت ہے وہ فرما رہے ہیں اب بتا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہتی ہے تجھے چیلنج دیتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے شوق چڑھا ہوا ہے نیٹ پہ آنے کا تجھے شوق چڑھا ہوا ہے قلم دوات اٹھانے کا اور کاغذ سیاہ کرنے کا اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سیاہی تمہاری طرف لوٹ رہی ہے یا کدھر جا رہی ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے وہ بھی تیرے ساتھ کے ہی لگتے ہیں جنہوں نے تیرا اتفاق کیا ہوا ہے عجیب بات یہ ہے کہ آگے بہرلوم مولا علی مشکل کشا کی اجتہادی خطاؤں کی ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ تو نے وہ نہیں دیکھی اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ بی بی پاک سید مولا علی کے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان میں بڑھ کر ہیں تو خاک تیرے منہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سید اس لیے پڑی تو نے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بی بی پاک پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی محبت تجھ سے زیادہ ہے لیکن عزت اس کی زیادہ ہے میرے دل میں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ان احبو احب احبو الیہ من ہو ولاقہ اعز علیہ من کے فرمایا محبت تیری زیادہ ہے وہ کیوں بیٹی کی شفقت کے لحاظ سے وہ تبھی محبت ہوتی ہے لیکن عزت اس کی کیوں زیادہ ہے کیونکہ رسول ہمیشہ ہمیشہ دینی نگاہ سے دیکھتا ہے جب دینی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جو دین میں زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت رسول کے دل میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے مولا علی سے کی بنسبت حضرت عثمان کی عزت زیادہ حضرت عثمان کی نسبت حضرت عمر کی عزت زیادہ حضرت عمر کی نسبت صدیق اکبر کی عزت زیادہ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان اگر میں محمد پر ہے تو صدیق اکبر کا ہے امن الناس حضور نے فرمایا امن الناس فرمایا کیوں امن الناس فرمایا اسی وجہ سے کہ دین کی خدمت اور سوابق کے اسلامیہ میں صدی کے اکبر کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے اگر کوئی کہے حضرت مولا علی نے بچپنے میں اسلام قبول کیا اور پھر حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے بچہ ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتی ہے بیوی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں سیدہ خدیجت القبرا اس کے بعد اختلاف ہے اور ہمیں صحیح یہ لگتا ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر ہیں اور اگر مولا علی کو مان بھی لیا جائے جس طرح کے ہمارے دوسرے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے اسلام قبول کیا لیکن میرے دوستو سنو بیوی گھر کے لیے ہوتی ہے بچہ گود کے لیے ہوتا ہے ارے یار جو ہوتا ہے وہ میدان کے لیے ہوتا ہے مولا علی دین کے میدان میں نہیں اتر سکے حضور کی مدد کے لیے یہ خدمت صدیق کے اکبر نے کی ہے اس وقت بچے ہیں وہ گود کے لیے ہیں بی بی پاک سب سے زیادہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں لیکن صدیق کا درجہ کیوں بلند ہے اس وجہ سے کہ حضور کی خدمت حضور کی امداد بی بی نہیں کر سکی جتنا صدیق اکبر نے کی ہے کیوں کہ ہر میدان میں دفاع کرنے والا ہر میدان میں دفاع کرنے والا حضور کی بارگاہ میں ہر ہر میدان میں نظرانہ پیش کرنے والا وہ صدیق ہے حضور کو حضور کو مشکلات کا سامنا باہر ہوتا تھا گھر میں نہیں ہوتا تھا اسی لیے تو حضرت مولا علی مشکل کشا کو بھی کہنا پڑا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر عمر پر بڑھائے گا میں اس کو تہمت لگانے والے کی حد جاری کروں گا یہاں پر جن حضرات نے کہا توازو کر رہے ہیں انہوں نے اتنا نہیں غور کیا کہ حد المفتری کا اضافہ کس لیے ہے توازو تھا تو یہی فرما دیتے کہ اگر کوئی کہے یار غلط کہہ رہا ہے یار میں آج مسکین بندہ ہوں اتنا ہی کافی تھا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مفتری کے حد لگاؤں گا اس کا مطلب ہے ان کا یقین ہے کہ یہ تہمت لگا رہا ہے توازو اور اتحام میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی وجہ سے مولا علی نے فرمایا ابو بکر اگر تجھے کچھ ہو گیا قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا یہ صحیح صنعت کے ساتھ امام مولا علی سے ثابت خوش آمتی ہو تم مولا علی کو بڑھاتے ہو خوشامد کے لیے اور وہ فرماتے ہیں میں اسی کوڑے لگاؤں گا تم خوشامد کر کے چلے جاؤ تم تو سمجھ رہے ہو اپنے گمان باطل کے مطابق ہمیں وہ بخشوائیں گے اور عزت دیں گے کیونکہ ہم ان کی شان ابو بکر عمر سے بڑھا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہ کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آ تو صحیح آ تو صحیح میں تیری ڈبری کیسے ٹائٹ کرتا ہوں مولا علی کہتے ہیں ہاں تو صحیح تیری ڈبری کیسے ٹائر کرتا ہوں میں خوشامتی بے وقوف اسی وجہ سے مصنف عبد الرزاق کا محدث عبد الرزاق پہلے راپسی تھا پہلے راپسی تھا پھر توبہ کی توبہ کرنے کے بعد کہتا ہے میں ابو بکر عمر کو علی سے افضل اس وجہ سے سمجھتا ہوں میں علی سے محبت کرتا ہوں میرا علی جب ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتا ہے جب میرا محبوب فضیلت دیتا ہے میں اگر نہیں دوں گا تو محبت میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا ایسے بنو ایسے بنو صاحب اور اگر کوئی پوچھے اس کی صنعت صحیح ہے کون سی بڑی کتاب ہے الکامل ابن حدیث عبد الرزاق کے حالات میں دیکھ لو ویسے تو بیسوں حوالے ہیں لیکن انہوں نے اپنی صنعت کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے اس میں سند موجود ہے سند صحیح ہے لوہے توڑ ہے مولا علی سے یہ بات ثابت عبد الرزاق محدث سے یہ بات ثابت ہے رابضی ہونے کے بعد جب توبہ کی تو کہنے لگے میں علی کو فضیلت نہیں دے سکتا ابو بکر عمر پر کیوں علی فرماتے ہیں افضل وہ ہیں میرا محبوب جن کو فضیلت دے میں تو فضیلت دوں گا یہ یہ عقل مندی ہے بدھو پن نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر تو بھائی یہ دیکھو یہ کتنی مثالیں کتنی نظائر ہیں پیش کیے ہیں اللہ مبارم رحمہ اللہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا متعلق صحابہ نے اختلاف بلکہ خود آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ آلوید فرماتے تھے مولا علی فرماتے تھے بھائی ہم سے بھی خطا ہوتی ہے جس طرح ان سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہو جاتی ہے یہ صاحب کہتے تھے خیر ہمارا مقصد جو ہے وہ اس وقت حضرت چمن صاحب جو ہیں ان کے چمن کی ویرانی کو ظاہر کرنا ہے تو پھر آگے سفا نمبر تیئیس پہ لکھتا ہے یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا یہی نا کہ مطالبہ فتح کے وقت خطا پر تھیں اب آپ یہ فرمائیے کہ جس عبارت کو آپ اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں اس میں مطالبہ فتح کا ذکر ہے یا ہجران کا جل اب یہ حنیف قریشی صاحب نے آپ کی توجہ کرا دی اتنے بڑے مسئلے کی طرف تو حضرت تو اچھل کود رہے ہیں بلے بلے بلے گستاخے صاحبہ نے میری توجہ کرا دی ہے جس کو جس کو قرآن حدیث سے صحابہ کی شان سمجھ نہیں آئی جب کرونے کا ڈنڈا چڑھا پھر شان بھی سمجھ آئی اللہ توبہ کرتا ہوں عالم اسی کو کہتے ہیں جو عذاب کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے ارے عالم اس کو کہتے ہیں جو دلائل کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے جہل لوگ ہمیشہ عذاب کے عذاب سے گھبرا گھبرا کر رجوع کرتے ہیں علماء جو ہیں وہ عذاب سے گھبرا کر نہیں وہ دلائل سامنے رکھتے ہیں وہ دلائل دیکھ کر حق کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم اور جاہل میں یہی جو جتنے فرق ہیں ان میں سے ایک یہ فرق ہے اب میں نے اس پر لکھا ہے کچھ بھی ہو چاہے ہجران ادھر کہا جائے جس طرح اس فواتے میں ہے کچھ بھی ہو نسبت خطاب الفیل ثابت تو ہے نا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ ہجران یہ ہجران یہ ذلت ہے کہہ تو رہے ہیں اب سمجھ آ گئی آگے پھر کہتا ہے تقریب دام نہیں کہ دعوی خطا کا تھا ثبوت ہجران کا ہے میں نے کہا اس ہجران کا مبنا خطا اجتہادی ہے لا یقفا المنصف اس وجہ سے تقریب تام ہے تقریب تام ہے لیکن حضرت کے سامنے تو عام ہے اسی وجہ سے تقریب تاہم نظر نہیں آتی میرے دوستو آگے اس کی قابل مواخذہ باتیں تو بہت ہیں میں ایمان سے کہتا ہوں میں بہت کچھ چھوڑ کر وقت کی قلت کے پیش نظر جا رہا ہوں اس نے ایک بات لکھی پیر صاحب نے فرمایا افو تطہیر تو افو تطہیر خطا اجتہادی میں کہاں ہوتی ہے میں نے کہا افو تطہیر بے اعتبار بعض افراد خطا کے ہے اور چونکہ ان کے محض امکان کی بات ہو رہی ہے تو اف و تطہیر بھی حد امکان سے متجاوز نہیں ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کے مطالبہ فدق کو خطا اجتہادی ثابت کریں بس اسی پر ڈٹا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کچھ اور میں نے کہا تاجدار گولڑا بھی ثابت کر چکے ہیں پھر کہتا ہے سوال یہ ہے کہ خطا پر اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے خطا پر تھی اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے بتاؤ میں نے کہا فواتے کے ساتھ تمام کا اتفاق ہے باقی اس کا کلام نہیں ہے کسی اوروں کا دیا ہوا ہے ادھر ادھر سے جو اس کی تعریف ہے ایک تعریف تو اس نے چھپا لی جس کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے ہاں جی جس کا حوالہ میں نے رسالے میں دیا اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے اور ایسے بندے کے لیے کہ جو ایک مسکین عالم کی کتابوں کو معاف نہ کرے آئی ڈی سے اپنی تعریف ہٹا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کرنے میں خوب ماہر ہوتے ہیں حضرت صاحب کے ذوق نظم اور ذوق شعر کو بڑھاتے ہوئے ایک شعر عرض ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کر نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی اور ایسے میرے شیر کا جواب بھی تم نے سر میں دینا ہے ہاں جی بے سر مولوی کی بات میں نہیں سنتا اللہ جل شان ہو ہدایت عطا فرمائے